سمیت عفو مغفرت کی ہدایت عطا فرماوے آمین اج دے اس خطبہ مسل المبارک دے اندر لاچیز سیدنا حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب مبارک دے وچوں انسان دی حقیقت دے بارے کچھ ہے وہی بیان جناب دے ہوش گزار کرنا اس ارادے اور نیت نال سیدنا حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی دے مبارک بیان دے پہنچاون دے نال ہو سکتا ہے کچھ فجوز برکات آپ دے ناچیز نو حاصل ہون اور اللہ تعالی مجھ جیسے بے علم اور کمینے دوتے کو رحم فرماوے اتنے فرماوے اس واسطے جناب اس نیت نال جناب نو سنانا حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے احیاء علوم الدین اس مبارک کتاب کا خلاصہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے خود کڈیا ہے اور کڈ کے اس کا نام رکھا ہے تلخیص و احیاء علوم الدین میں تلخیص شریف ہی یہ جناب سنا رہا ہاں۔ آپ فرماندے نے کہ اللہ تعالی نے انسان نو چار طرح دیا سفتوں تو بنایا ہے انسان دے اندر چار طرح دیا سفت رکھیں سفت چوپایا والی سفت شیتانی سفت اور ربانی سفت اگر میں پہلے کسی جگہ پہ بیان کیتا ہے پہلیا دو یا تین سفت کا ذکر کیا ہونا چوتھی کا نہیں کیا چوتھی کا اتنے ہی میرے پڑھنے چیا میں جناب سنا درندوں والیاں سفت اللہ تعالی نے بندے غضب رکھا یہاں آخر سفا تب عیا درندوں کی سفت غضب اس رگب نال درندے نے یعنی کھان والے نے باغ شیر بگیار چیتا یہ اپنے غرب نال چیرتے ہیں یہ ہوئی غضب والی صفت اللہ تعالی نے بندے رکھی جس کی وجہ بندہ غصہ کھا کے لڑتا ہے قتل کرد ہے یہ وہ والے سفت بندے دوسری صفت بہیمیا صفت بہیمیا درنجہ تو علاوہ باقی جانور جتنے ہیں انہوں کی سفت شاوت وہ مصروف رہتے ہیں پی اپنے جنسی خواہش نو پورا کرنے تھک گئے تو آرام کیا اٹھ پائے تو یہ کام شروع کر دیا پیو پی جنسی خواہش نو پورا یہ سفت ہے بہیمیا چپایا والی جانور والی تیسری سفت ہے شیطانی مکر دھوکھا شرارت کتنا یہ شیطان کا کام یہ صفت طاقت صفت بڑا طاقت ہے یہ بھی طاقت بندے بچے جس کی وجہ مکر کرتا کرتا ہے ہے ہیلا کتنا کرتا ہے شرارت کرتا ہے چوتھی صفت ہے ربانی بندے ربانی صفت بندے پیدا ہوئی ہے روح کی وجہ پہلے کن پیدا ہوئی ہیں نفس کی وجہ روح اللہ تبارک تعالی تالا خاص کوئی راز ہے کھلی روح من امر ربی جس کی حقیقت کھولی نہیں گئی روح کی حقیقت نہیں کھولی گئی لیکن خیال رکھا جی روح دو مانیا بولیا جا ہے ایک روح تو آ جڑا دھواں سارے منہ چ نکلتا ہے سا سا بند ہو جائے بندہ مر جا یہ حیوانی نو آخر یہ روح حیوانی یہ تمہیں ہر جانور کے ندرس وہ ساہ رہتا سا نہیں لینا تو مر ہر یہ سا موجود ہے یہ روح حیوانی انسانی روح نہیں انسانی روح سے وہ آپ کو جی فقت انسان چ ہوے یہ تو ہر پاس ہر جانور انسانی روح کیوں آخان دوسری ہے روح انسانی روح انسانی ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے لطیف باریک جس کی حقیقت کھولی ہی نہیں جا سکتی شاید کشو حال بندہ اس حال تو متلے ہوتا ہے کچھ نہیں کھولی جا سکتی وہی حقیقت انسان ہے اس نال فکر پیدا بندے اسی علم آتا ہے اسی نال مافت خدا ہوں اسی نال انسان کے اندر وہ سفت خوف والیاں امید والیاں ساریا پیدا ہوتی ہیں اسے بندہ جنت یا دولت کا حقدار بنتا اسی نال ہی نبی نے اسی نال ولی نے اسی نال انسان ہے وہ ایک خاص اللہ تعالی تعالیٰ امریک جس تک اللہ دے نبی ولی پہنچتے ہیں سانو ان بارے کوئی خبر نہیں صرف یہ نہیں ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ نے کوئی انج دی نور والی شہ رکھی جس نال بندہ اپنے رب کو پچھا ہے عبادت ریاضت جو کچھ ایسا سوچ بچار کرنے سب اسے دی ہے اس روح جڑا جڑی روح کے اللہ تعالیٰ کی طرف بندے نور رکھا گیا امام فرما نے اس روح کے بارے کچھ یہ نہیں سکتے کہ جسم کہڑی تھان بس ہے اس مناسبت اللہ تعالیٰ دے جی اللہ تبارک و تعالیٰ تھان ٹکانے تو پا کے محل تو اللہ تعالیٰ اس روح نو ایویں بنایا سمجھ آ گئی نا کبلا روح انسانی جی آرس بلا ہے جیڑی حقیقت انسان ہے جس ہمیشہ رہنا ہے جس میں بہت نہیں آتی موت کا اس روح نال کوئی تعلق نہیں انہوں اللہ تعالیٰ بنایا ہی ایویں ہے کہ وہ ہمیشہ رہنا ہے یا جنہ چر اللہ تعالیٰ اس رکھنا چاہے رہنے کی ہمیشہ ہے باوے اور رابط رہے بھاوے سوابت رہے ہوں اس روح کا کم کی اس کے اندر کیونکہ مناسبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی دی جی اللہ تعالیٰ کمال والی سفتوں پسند فرما ہے یہ روح بھی کمال والی سفتوں کو پسند کرتے جہر اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا تھی کسی بندے کو جہل آخو وہ اگ لگ جانی یہ بھی پسند نہیں کرتا اللہ مخلوق تو غالب اچھا ہے بھی مخلوق تو اچا ہے ہی اور اپنے اچے ہونے پسند بھی فرما ہے اس کی شان ہے اس لائق ہے اس ہے کہ وہ باقی اچھے ہونے پسند کرنا ہوا کہ ربھی انسان آئی اسی طرح اچے ہونے پسند کر دی ہر بندہ اندرونی طور سے اس کے اندر طلب ہوتی ہے کہ میں اچا نہ میری شان اچھی ہوئے میرا مقام بلند ہو باقی سب لے تو لے تھلے ہو ساڈے ساڈے اندر پائیے یہ روح بھی آخری ہے کہ میں کسی اگے نہ چکا عجیب راز ہے اللہ کا جی گل میں کرنا پیا نا اس اولیاء کرام دی گل ہے کہ اولیاء اس تک پہنچ سکتے ہیں سائنسدانوں کا اتنے واقع نہیں انہوں کی جن مرضی دور ہوئے وہ صرف جسم تک پہنچ گئے جسم مادی شہر مادی شہر ہوتی ہے جی کسی نہ کسی طریقے ہاس کے دائرے ہوئے اکھ نال ویکھی جائے یا کن سنی جائے ہاتھ وغیرہ نال جسم نال محسوس ہوئے نال لگ زبان نال چکھی جاوے نک نال سنگھی جاوے جی ان حواس دے دائرے شا آئے گی سائنس اتنے پہنچ جائے گی جی حواس تو نا اتنے تک سائنسدان آج مطلق کے بچارا وہ پہنچ سکتا ہی نہیں آواز قبضے کر لیں اللہ تعالی رکھی ہوئی ہیں سرار آواز سنی جاتی قوت سامیا سننے والی طاقت کے دائرے کے اتنے تک پہنچ گئے اپنے حالات قوت اک نال ویکن والی چیزاں جتنے تک پہ جن تک انہوں کی طاقت کم کر دی ہے اپنے تک کے پہنچ گئے چکھن والی چیزاں اتنے تک بھی پہنچ گئے جسم وہ محسوس ہونے والی ہا اتنے تک بھی سائنسدان پہنچ گئے لیکن یہ کرنے نہیں پہنچ سکے تو روح تک نہیں پہنچ سکے یعنی انسان دی حقیقت بھی تو اسے روح تک پہنچ نہیں سکے کیوں کہ روح جی نہ وہ وہ دیکھی جاتی ہے نہ سنی جاتی ہے نہ وہ محسوس ہوتی ہے نال نہ وہ سونگی ہے نہ وہ چکی جاتی ہے یہ سارے جہے حواس سائنسدان کول ہے سر جنہوں نے وہ اپنے حساب سے تیز کی بیٹھا ہے اس کے دائرے کو ایک سی اس واسطے سائنسدان تھڈو روح دے آئی ممکن میں وہ آخر روح کی کوئی شہ نہیں بس بندہ ہی ہوئی ہے جڑا سامنے لگا پڑتا روحانی کم سائنس نہیں سمجھ سکتی روح کا مسئلہ جی سمجھ دیں تو روحانی لوگ سمجھ دیں سمجھ آ گئی نے اتوں سائنسدان آج اتنے آن کے آدھی گھوڑیاں آدھی سواریاں آدیاں تیز رفتار ہاتھ وہ سنبھال کے کھڑو جانی ہے بس دن پہ بے ہوش ہو گئے اگر جتوں روح کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے اتوں پھر نبوت اور رسالت شروع ہوگی نبوت رسالت اور ولایت کا آراز روح تو انہوں نے سارے کمالات روحانی دین جتنا بھی ہے سارا روحانی آدھا روحانی طریقے نال مسفا روح نو کرتا ہے روح دیا سفت صحیح کرتا ہے یہ مذہب کا کم ہے روح کی سلاح روح کے ذریعے پھر جسم کی سلاح ہو جاتی تو دوستو چین انہوں بھیج کے دین بھیج کے اللہ رب العالمین حد سے کا حکم دیتا ہے والی صفت نو اللہ تعالیٰ وہ غلب غلب جڑا غلب غلب نو غلبہ والا تعالیٰ پسند نہیں فرما کہ کھنڈو تیر گزب اکل مک جائے نا جی اکل مقابلہ سیف رکھ دینا کے اس اعتدال سے لاؤ اندر کمی بیشی دور کرو کہ ہے نا وہ ہوں ذات کی خاطر اپنی خاطر ایویں چڑھ جانا تو لڑ نہ لڑائی کا پتا کیوں پہ ہوگی کتے جب لڑ لڑنا ہڈی تو اپنی ذات واسطے ایویں لڑ ایوی کوئی مقصد نہیں خاص ہو گیا ہوئے جس کے تو لڑائی غلط کر لیکن ساری ذات کی خاطر نہ رہے اللہ تعالی کی خاطر رہ جائے سمجھ آ ہے جب اللہ تعالیٰ کی خاطر تو سر اللہ تعالیٰ دین کے خلاف جتھے جتھے کام دیکھو گے اتنے گسا کھاؤ گے اولاد پہ رشتے دار پہ کافر جہاد جہاں ہوں جہاد اس قدم کے تا جا رکھے اور میں کسمیا نا تسا کافر بھی غضب ویکو گے بندے غضب ضرور ہے کیونکہ نہیں اللہ تعالیٰ کی دتی صفت جی رکھی ہوئی ہے بندے دیکھ کی جائے لیکن فرق کتنا ہے کافر جدو لگتا ہے وہ دنیا کی خاطر اپنی خاطر وہ غلط غصہ رب رب رحمان کی خاطر نہیں ہوگا خاطر نہیں ہوگا وہ بڑھ جاتے وہ اپنی خاطر سے کھان کی خاطر لڑنا مولا جڑا ہے یہ غلط اپنے لوگ کئی دیشی تو کر کے دئیے یہ بن جاتا ہے فرشتیاں تو آلہ بندہ اس واسطے کہ اس بندے دے اندر جڑا غلب ہو رہ گیا ہے وہ درندے وانگو اپنی ذات یا خواہش واسطے نہیں رہا ہوں صرف اللہ کی خاطر رہ گیا سمجھ آ گئی نہیں اور جس بندے کے غلط اکا ہی نہ ہوئے اکا ہی نہ ہوئے مڑ سمجھو یا اتری دار درندے نالوں بھی گیا گزرا ہے تو بالکل کسی کھاتے نہ ہوا جس بندے چکا غلط نہیں ہونا وہ بندہ زمانے کا گلا شمار ہوتا ہے گلا وہ بندے جیسے غلط نہیں ہوتا کیا مطلب اس ونسی نہ اپنی عزت واسطے روپی جہاں بھائی نے گسا ہی نہیں اٹھ جو بیٹھا ختم جو کر بیٹھا اس کو اپنی عزت بچاؤ کی غیرت نہیں ہونی غیرت جی ہمیشہ غصے کی پیداوار ہے پیداوار ہے گلط ہی دی گئی دین دی گئی ادھر گئی اچھا تے لیکن ایک کہہ دے غلط گھر مک نہیں سکتا ادھر مک نہیں اپنی دھی بہن کی غیرت نہ رہی دنیا تو لڑے گا پیسے تو لڑے گا زمین تو لڑے گا سائنس کی مشینری تو لڑے گا لڑے گا ضرور تیل تو لڑے گا ہاں کس نے یہ لڑتے دنیا مردار تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے غصہ میں اس واسطے نہیں رکھا تو دنیا مردار تو لڑ تیرے واسطے غصہ رکھے ہو ساتھ سکتا ہے یعنی کہ صدیق اکبر وانگو فاروق آدم وانگو مولا علی وانگو تو جدو غصہ کھاوے رب واسطے کھا تیرے اندر صفت تو ہے لیکن اس صفت کی صفائی بھی کر اس کے اندر امتحان رکھو تمیز پیدا کر کہ کتنے غلط کرنا ہے کتنے سمجھ آ گئی نہیں میں تصویر پیار نہ بھائی دس دوستوں اس کا غضب تو سراب رسول کی خاطر دیکھو گے دنیا کی خاطر نہیں دیکھو گے اس کا غضب اپنی عزت کی خاطر دیکھو گے بہن کی کی بچاؤ خاطر دیکھو گے کا غضب تو سن پیسے دنیا مال اس کی خاطر نہیں دیکھو کیونکہ وہ سمجھتا ہے دنیا مردار ہے ڈھونڈنے والے سمجھ آ گئی میری گل تو نہیں آخر تو پتا لگے گا تو سکول کی نہیں دوسری سفت جانور تو علاوہ دوسرے جنہوں ساتھ چپائے بہائے لیا کھانا پینا جنسی خواہش اپنی پوری کرنی چڑیا اس کو ووتے ووکھا مصروف جی کھا لیا ہے تو پھر جی اگالی کرنے والے ہیں پھر اگالی کر کے تو پھر رات ایویں گزرنی دن گزرنا سوائے کھان ایوارے کھانا سوائے جنسی خواہش پوری کرنے ہوم نہیں وہ تو فرشتے پہلے ہی ایسا کھا جیسے کھانے ہی نہیں تو پیندے پی پی جنسی خواہش پوری کرو کھانے پینے کی خواہش لو زمین دھرتی وسے گی اتنے جہاں دنیا کا تھوڑا باٹا کاروبار ہے وہ اسے رہنا ہے جی سارے بندے کھان پینے کی خواہش ہوئے گا تو جگہ دلا سارا ختم امتحان کیوں ہونا ہے کہ کھان پینے تو وقت کٹ کے رب کی عبادت چاہ جب اٹھانا پینے ہونا ہی نہیں ہونا جانور پینے کھدی جا رہا ہے خواہش پوری ایویں پیتی ہے تیرا کھانا پینا تیرا کھانا تو جسم قائم رکھنے کی خاطر پینا قائم رکھنے کی خاطر کیونکہ نہ کھاوے پینے تو مر جائے قائم رکھنے واسطے کھا جنسی خواہش نا اس پوری کرو تو برائی تو بچن کی خاطر دوسرا نسل انسانی واؤن کی خاطر لیکن اس اس یقین رکھو کہ پابندی لیے ہو آزاد منہ نہ مارو کہ جتنے جنسی جڑی گان مل جائے اتنے جڑ جاؤ نہ جب نہ کرنا اپنے حق تک محدود رہنا یہ تھوڑی بیوی حلال طریقے جا رہے حرام طریقے تعلیم والا بندہ جب سبق اسلام میں پڑھتا ہے اپنی تربیت کرتا ہے کھانا پینا خواہشات اور جن کی خواہش پوری کرنی یہ سب کچھ اس کا چپایا مانگو نہیں جانا وہ بن جاتا ہے کیونکہ چپایا کرتے ہیں ساتھ بھی کھاتے سارا کچھ تو پہلے بے مقصد انہیں مقصد کوئی کوئی انہوں کی زندگی تو بعد کوئی نسب لائن انہوں کے سامنے نہیں جس واسطے وہ کھا رہے امر پی رہے امر خواہش پوری کر رہے انسان نے کیا نسب لائن ہے کہ کھا پی اللہ تعالیٰ دی اصل تو عبادت کرنی ہے دین قائم کرنا ہے حقوق اللہ پورے کرنے حقوق العباد پورے کرنے پھر تینوں جگہ ملنی ہے قیامت اس نسب لائن سامنے رکھ کے تے پھر ضرورت کے تحت کھانا ہے ضرورت کے تحت پیتا ہے ضرورت کے تحت جنسی خواہش پوری کرنا ہے اس اعتبار سے لانا شریعت کی حدود رہ نہ ماں نے کرنا بہن نہ حلال کرنا آرام نہ نکاح نہ شادی نہ منڈا نہ رنگ جی شہر استعمال کیے جاتے ہیں وہ ہر انہوں نے اپنی جنسی خواہش میں جلو والوں ادا رکھا ہر چیز کی خواہش میں جلو والوں کر دیتا شریعت مطالعہ کے لال والا اعتدال سے نہیں ہوتا وہ ضرورت ہی بن گئے ابرو سبحان اللہ کھانے شرعی حدود ویکو گے صحیح پڑھ دیا تین بار شری پڑھ دیا لاکھوں کلا نہیں پورے کیتے اس کے بلیا نہیں پورے کرتے سکتے اور یہ لڑکی جو کہ گھنٹے وہ کرنی اور جانور والا کھانا یہ سکھا رہا یہ سمجھ تین گھنٹے نہیں دیکھو گے کیا تھا رات میں دکانیں بند نہیں ہوگی بولیے سچی بولیا سارا جاؤ رات جانور کتے ہوں پائے کھانے ہوں گے دوائی خدا دی پیچھے سے مطالعہ گلال سو اللہ بندے خدا نے رات کو اللہ تعالیٰ یاد کرنا ذکر چھتری عبادت مصروف رہنا دن دن حقوق اللہ واسطے حقوق اللہ واسطے سرکار مصروف رہنا اور سرکار کا جڑا ہے سی رسک شریف اللہ تعالیٰ نے وہ جہاد کے ذریعے رکھا آپ سرکار کا رسک مبارک جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ رکھا جو ہے رسک تا تھا رو میں سی تا دل رو میں سی سر میرا رسک اللہ تعالیٰ نے میرے بھی ساتھ رکھا کے کیوں کہ آپ سرکار کے استفال جو کیتا گیا جہاد جس کے نال تعداد کے ظلم کچھ دیا تخت ختم کرو ختم کر کے ہر انسان نو حقوق اللہ اور حقوق الباد واسطے موقع فراہم کرو کہ ادائیگی کرے حقوق اللہ دی حقوق الباد دی اور ظاہر کیا کر لوگ حقوق اللہ بھی پورے کرنے دیں گے حقوق الباد بھی پورے کرنے بندے لہذا معلوم کی سجاد ہو تاکہ حقوق اللہ ادائیگی کا بندہ پورے کرے اور حقوق الباد ہر بندہ ادائیگی پورے کرے تاکہ انسان اپنی زندگی میں نصب لائن تک پہنچ جائے خدا اتنا عام کیوں ہو گیا دیسی مرغیاں سے لکھا ہوگیا کہ بلا رہی ہوں فارمی بڑھاؤ بناؤ کی مرغیاں زیادہ بڑھاؤ زیادہ تو زیادہ کیونکہ سب کا کھانا ہے ایک پوریاں نہیں اندازہ اپنے آپ پورا دیکھو ہے پگوڑے لگے ہوئے ہیں کہ کوئی کوئی حرام کا کا جمع اتنے سب جاؤ جناب ہوئے وہ پھر انہوں سبق تو چار بغیر یہ حرام کی نسل جمع واسطے کوشش پر کرنے محنت پر کرنے نسل کو حرام جمے تو جو جم پہ یہ نہ نہ سر دن آتے ہیں ہمارے مر جا جا جا جا جا کہ حرام حرام حرام حرام رہے تھا سب خود سن رہے ہیں پوری بھی تل کرے تل نہ پوری بھی چار کرے اللہ تعالیٰ نے جہاں بندہ دنیا کا بنایا وہ جن کے فرق ہے طاقت اللہ تعالیٰ اس کے فرق میں مد لگاؤ چار بیویاں دی اجازت مرحمت فرمائی ہے یہ لانتی آخر بھائی کیونکہ بندے چار تک بھی طاقت رکھتے ہیں لہٰذا ہی کرو تو ساخو ہیک رہے ایک نال نکاح ہوئے ہوں جب اتنے ضرورت اس کی پوری نہیں ہوگی تو پھر سکول کافی لگی پھر دیا اپنی پوری کرو تو بھاگ لو یعنی مطلب یہ نکلا کہ ان لانتیوں کا مقصد یہ ہے کہ زنا دروازہ کھلے اور عام بات تھا بے حیائی زنا پھیلے ہاں, ہاں۔ بار بار بار بار ہی سارا سودا اور دوستو اسلام ساڑھے کروڑ پیر تو جنسی خواہش نو پابندی مقصد لیا اور اس کو اعتبار سے لیا ہے کہ ریاضت نہ مشقت نہ اسلام سے چلن کے نال اس میں اعتدال چلایا لیکن وہ لانسی بے مقصد بنا دیں آزاد کر دیں اور آزاد کرنے کے نال بے اعتدال کر دیں دن تعلیم تے وہ ہوئی جن نے بندے نو دندیا والے صفت جڑی ہے تھی اس اعتدال سے لیا کے دندیا والے جڑے کم یہ سمجھا کے تو بندے رکھ دی دین پیچھے چل کافی ساخن تو اس روح تو کم نہیں لینا اور چل تیسری صفت شیطانی کیڑی شیطانی شیطانی صفت کی مکر ہیڑا چال باریاں یہ شیطانی صفت اس اللہ تبارک و تعالی بندے دیکھ رکھتا لیکن اسلام آ کے تے اس بھی اعتدال سے لیا پسند کرتا ہے کہ وہ چال تیریا جہیا ہیں نا چال بازیاں وہ جی رہن دین دے دفاع کافر نال وہ چال بازی رکھ اپنے دین نو اپنے آپ بچاؤ کی خاطر ہٹا کے جنگ جنگ کے اندر چال بازیاں ہی ہوں ساریا حضور نے فرمایا الحرب خدا تو جنگ دھوکھا ہے ارادہ غالب ہونا یہ سب تیرا مانی سکتا سن اللہ تعالیٰ پسند فرما ہے اپنے اچھے ہون تو ہے اچا اچے ہون پسند فرما ہے ان میری شان اچھی ہوگی میرا مقام اچھا ہوگا میرا رتبہ بلند ہوگا ہوں اتنے آ کے اسلام اس کو یہ نہیں فرما کہ تم مکا دے ہاں اچائی دے خیال کے مک جان نہ فرق اتنا ہے کہ دنیا میں پیسے وچ مال وچ اسباب وچ اچے ہون دے خیال چھڈ دے اچے ہون دے خیال چھڈ دے تو اس اچے ہون دے خیال کیڑی شاید رکھ کہ میں دین وچ ایس نالوں اڑا نکلا اڑا نکلا تے جنت وچ میرا درجہ فلانے نالوں اچا ہوئے ہو جنت دے درجہ اچے ہون دا خیال رکھ لے یعنی وقت وقت محنت وقت وقت جہاد قربانیاں کیوں کرنے کرو کون سمجھ ہے سارے کلو دنیا کہ دنیا اچے بندے ہاں، دنیا گا اللہ تعالیٰ تیرے کو سمجھے گا ان سمجھے گا اس اس اس آخر شکر میرے کو سر لکاو نہیں تھا لے مال اسباب وسائل اندر اندر دور مقابلہ مقابلہ ہے نہ پیدا ہوتی کرو لیکن اللہ تعالیٰ ہے اللہ کی مغفرت جنت واسطے مقابلہ کرو یعنی، ایک دوسرے سے آگے تا کر کے فاروق سارے فرما میں سوچیا کہ اج میں حضرت صدیق اکبر نالوں نیکیاں اگے بدنا لیکن میں جب باہر جا کے پہنچا رسالت صدیق اکبر ہر نیکی اچ میرے نالوں اگے سی میں پچھلے جانا صدیق اکبر گیا ہو گیا میں سوچ رہا کہ میں صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن اچائی اس دنیا کے واسطے میرا خیال دنیا کے اعتبار لگا ہوگی اچھے بڑے کا خیال ہوگا نا اللہ تعالیٰ کے قرب کہ تیرے میرے خیال میں اچھا بڑا جی نے چلے ہوا اللہ کے قرب میں چلے ہوگا رم کی محبت سے چلے ہوگا رب کی محبت چلے ہوا جنت جانے چڑھے ہوا میرے تو باقی پیچھے ہو سمجھ لگا بات ہوگا alemán کے میں پرسوں سے خطاب کر کے آیا جمعہ شریف شریف دربار ڈیرا اسماعیل خان کے کے کے کے اندر اتوں اتوں میں میں چند سال قبل آپ آپ آپ آپ کی سرکار اولاد سلطان سلطان غلام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ ولی ولی ولی ولی گزرے نے نے نے نے نے سبحان کامل کا کا سی سی رسول لوگ بھی آدھے آدھے پتے گلائی دے دے سن سن تو باقامت پر ساری فکر ساڈے والی بیان فرما جی بول پتر سکول کھولے فرمایا پڑے اور اور دیتا خاجر نور احمد صاحب لگے انہوں بیٹے نے وہ لگے میں میں تقریر چاہ کے کہا سو سورت ایک ممبر اسمبلی کا سلطان سلطان کو کیسے کیسے کیسے سنائیے سنائیے اس کے سارے غلام بابو صاحب صاحب سو ایک نمبر تیرے جی جی اچھا تیرے نال کر ہیں جی، اچھا قرآن شریعت جڑی گل پراندی شریت سے حکم آ آ گیا کہ حرام آ کرنا نہیں کرنا اتنے امام آدم ابو حنیفہ ورگے نو بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنی سوچ بچار کر کے کسی طرح بھی جنا ہوئے ہیں ہم اسمبلی بیٹھ جائے تو سوچو بچار شروع کر دے دیکھے ووٹ کس طرح زیادہ ہے جدھر ووٹ زیادہ قانون وہی بن گیا جنا حلال ہو گیا بھائی مان مانگ دسو ان کی لانتی اسمبلی رسول کے چل سکتی اسلام کامل والی زندگی ایمان کامل والی موت کا فرما دشمنا نے اسلام تباہ فرما اپنے بعد محروب جانے سلبا کا فرما ہے تو بولا لینی نہ کمل والے مسکا جوڑے مسل کا مولا سانو کدی پاک محبوب علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما اے مولا اس قابل نہیں پر بھی دسل کے سارے دل نو اس قابل فروا میں کمبل ملا کرسمی کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ سیدنا جیسے سرکی کا شہر آنا دا بجے بگے کر رہا تھا بندے جی ذرا سرائکی تھوڑی جی سنا جیڑا دل مدنی دا دروے دے جیڑا مل مدنی دا دے کئی نیلے مروے دے جڑا مل مدنی دا دروے سڑک چسکا لانا سر کی آپ فرما نے جائد کتے رلدی میں جی، دے ملیا تھی گم